اللہ تعالیٰ کا قانون وراثت اللہ تعالیٰ کے ہر مومن بندے حرام مال سے بچتے ہیں میراث کا مال ٹھیک ٹھیک تقسیم کرتے ہیں ایک عظیم شہید کا قصہ ابھی میراث کا اسلامی قانون تفصیل سے نازل نہیں ہوا تھا عرب معاشرے میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو میراث میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا یہ شرک کی نوسط تھی کفر کی نوسط تھی جن کو مال سے محبت ہو جائے وہ ظالم بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مال تقسیم ہوگا تو کم ہو جائے گا جاگیر تقسیم ہوگی تو بکھر جائے گی اسلام آیا تو مدینہ منورہ میں اس بارے میں پہلا اعلان یہ ہوا میراث میں سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی یہ اعلان معاشرے کے اہم اصول کے خلاف تھا مگر قرآن عظیم الشان نے اپنا فیصلہ سنا دیا لال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل او كثر نصویبم مفروضا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں خواہ و مال تھوڑا ہو یا زیادہ اور حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر مقرر ہے صورت النساء آیت سات قرآن مجید کا فیصلہ تھا چنانچہ ایمان والوں کے دل اور ذہن بدل گئے اور اس پر فوری راضی ہو گئے کہ عورتوں کو بھی حصہ دینا ہے مگر ابھی تک حصے مقرر نہیں ہوئے تھے کہ غزوہ عہد آ گیا بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ان میں عظیم صحابی حضرت سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کی عاشقانہ شہادت کا واقعہ مسلمانوں کو جہاد کی عظمت سکھلاتا ہے ان کے ورسا میں ان کی اہلیہ محترمہ اور دو بیٹیاں بھی تھیں چونکہ ابھی تک دستور نہیں بدلا تھا قانون میراث نازل نہیں ہوا تھا تو ان کے مال کو ان کے بھائی نے لے لیا اور ان کی اہلیہ اور بیٹیوں کو کچھ نہ ملا معاملہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید محترم کی اہلیت سے فرمایا صبر کرو تھوڑا انتظار کرو ان قریب اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں گے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہو چکے تھے مگر اب شہید کا معاملہ آیا تو آیات مبارکہ ایسی تفصیل سے آئیں کہ دنیا ہی کو بدل کر رکھ دیا یوسی کم اللہ فی اولاد کم مثل حظ الانثیین السعین صورت النساء آیت گیارہ لیجئے مکمل تاکید کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ قانون میراث نازل ہو گیا ایسی تفصیل تو کسی اور حکم کی بھی نازل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود حصے بنا بنا کر تقسیم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی صاحب کو بھیجا کہ قانون میراث کے مطابق دو تہائی مال حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کا آٹھواں حصہ ان کی اہلیہ کا اور باقی تمہارا ہے مفسرین کرام مثلا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے قانون وراثت کے مطابق سب سے پہلے حضرت سیدنا سعد بن روی رضی اللہ عنہ کی میراث تقسیم ہوئی مگر بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق قانون میراث کی آیت کا شان نزول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے عالع علم وہاں ملاحظہ فرما لیں اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ میراث کی آیات حضرت ام کجا انصاریہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں نازل ہوئیں ان کی تین بیٹیاں تھیں ان کے خامن شہید ہوئے تو خامن کے بھائی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں